لا شریک شری کلولا نظیر مشیر ولا معین سی وصل رولی و الرسل وخاتم امبیا المبعوث الى الى الى للناس بشيرا وداعيا الله الله داعيا باذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ارسلنا کا شاہد و مبشرم و نذیرم و دائین دائین اللہ بھی و سراجم منیرا وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامی ہل مجید اول فرقان ہل حمید محمد رسول اللہ ولزین اشدا کفاری رحم اب ترام رد ابتو ن فضل مین اللہ و رضوانات سیما ہوں فی من مسری السجود ذالک فی التورات مسل فورا مسلوم فل رین اخرج شت احوف آزر یو جی بزر علی مل کفار وقال وقال النبي النبي صلى صلى الله الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا خیرت کی شمع افروزی جنو کی چارہ فرمائی زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر حضور آئے تو زروں کو نگاہیں مل گئیں آخر ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوہ پیشانی تو کش کلے گدائی ہے چ درویشی سلطانی میرے واجب الاحترام قابل صد احترام نوجوانوں اور ساتھیوں علاقہ کوٹدو ضلع مظفر گڑھ کے ساتھیوں حضرت مولانا قاری اللہ بخش صاحب کے اسرار پر ان کے بچوں کی شادی کے موقع پر آج کی یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے جلسے کا عنوان اشتہارات سے ظاہر ہے اور یہ محبوب خدا کانفرنس کا انعقاد ایک بہت ہی خوبصورت عنوان ہے بچیوں کی شادی کے موقع پر ناچ گانا بھنگڑا اور مختلف قسم کی خرافات کے بجائے رسول اللہ کے شان میں جلسہ کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ روایت قابل تحسین اور قابل تعریف ہے چونکہ یہ جلسہ محبوب خدا کانفرنس کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے اس لیے میں انشاءاللہ اسی عنوان کی روشنی میں سپاہ صحابہ کا موقف آپ کے سامنے پیش کروں گا میرے بھائیوں جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی شان اور اپنے پیغمبر کے صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے اور سادہ لفظوں میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو دونوں آیات کریمہ میں نے پڑھی ہیں ان دونوں آیات میں اللہ تعالی نے دو گواہوں کا ذکر فرمایا ہے دو گواہوں کا ذکر اللہ نے ان آیات میں کیا ہے گواہ کون ہے اللہ تعالی گواہ کے بغیر کسی دعوے کو مکمل نہیں فرماتے دعوی اللہ تعالی نے خود کیا ہے اور دعوے کے بعد پھر گواہ کا ذکر بھی خود کیا ہے آپ دنیا کی کسی عدالت میں کوئی دعویٰ کریں سول کورٹ میں سیشن کورٹ میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یا تھانے میں یا کسی بھی جیوری کے سامنے کسی گروہ کے سامنے کسی استغاثے کے موقع پر کوئی دعویٰ اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کا کوئی گواہ پیش نہ کریں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی کبریائی کا گواہ بھی پیش کیا ہے اور اپنی خدائی کا گواہ پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی ربوبیت الوحیت ملوکیت اور جبروتی قوت کے گواہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آسمان کا وجود اللہ کی گواہی دے رہا ہے ستاروں کا وجود اللہ کی گواہی دے رہا ہے سمندروں کا خروش اللہ کی گواہی دے رہا ہے پہاڑوں کی وسط اللہ کی گواہی دے رہی ہے انسانیت کی تخلیق اللہ کی گواہی دے رہی ہے لیکن اس کے باوجود خدا نے اپنی ربوبیت کے لیے ایک دعا کا ذکر کیا ہے اور گواہ کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے اور جس گواہ کا ذکر کیا ہے جب اس گواہ کی عظمت کا ذکر آیا تو اللہ نے اس کے لیے بھی ایک گواہ کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے یعنی گویا کہ اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کا بھی ایک گواہ بنایا اور جو گواہ اپنی ربوبیت کا بنایا جب اس کی عظمت کا ذکر آیا تو اس کا بھی ایک گواہ قرآن میں پیش کیا تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ جو شخص کائنات میں مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے وہ میرے گواہ کی عظمت کا اقرار کرے اور جو اس گواہ کی عظمت کا اقرار کرنا چاہتا ہے وہ پھر آگے اس کے گواہ کی عظمت کا اقرار کرے تو گویا کہ میں نے رسول اللہ کی جس شان کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے اس کا عنوان ہے دو گواہ اس کا عنوان کیا ہے دو گواہ میرے بھائیوں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے انا ارسلنا کا شاہدم اے پیغمبر تو گواہ ہے شاہد کا معنی گواہ ہے اور شہید کا معنی بھی گواہ ہے شاہد اور شہید میں فرق ہے شہید اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں قتل ہو کر اللہ کے حضور جب پہنچتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی کبریائی کا گواہ بن جاتا ہے اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے شاہد کا معنی بھی گواہ ہے جو بلفیل گواہی دے رہا ہو اسے شاہد کہتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا کا شاہدن اے پیغمبر تو گواہ ہے کس چیز کا گواہ ہے خالق میں ہوں گواہ تو ہے مالک میں ہوں گواہ تو ہے رازق میں ہوں گواہ تو ہے بڑا میں ہوں گواہ تو ہے اور میرے بھائیوں گواہی دو قسم پہ ہوتی ہے ایک نشانیوں کی گواہی ایک موقع کی گواہی خدا نہ خواستہ آپ کے علاقے میں کوئی شخص کسی کو قتل کر ڈالے ایک آدمی کہے گا عدالت میں کہ فلاں آدمی کو فلاں شخص نے قتل کیا میں نے آنکھوں سے دیکھا لیکن ڈاکٹر یہ کہے گا کہ نہیں میں نے قتل ہوتے تو نہیں دیکھا میرے پاس فلاں آدمی قتل ہونے کے بعد لایا گیا میں نے پوسٹ مارٹم کیا وہ اس کی نشانی کی گواہی دے گا ایک موقع کی گواہی دے گا ایک نشانی کی گواہی دے گا ایک شخص یہ کہے گا کہ میں نے بندوق لے کر ایک آدمی کو بھاگے ہوئے جاتے دیکھا دوسرا یہ کہے گا کہ میں نے ایک آدمی کو لاش اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا یہ دونوں گواہ موقع کے نہیں نشانی کے گواہ ہیں ایک شخص نے کہا میں نے آنکھوں سے قتل ہوتے اور قتل کرتے دیکھا یہ موقع کا گواہ ہے ایک نشانی کا گواہ ایک موقع کا گواہ بالکل اسی طرح توجہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے پیغمبر تو میرا گواہ ہے اور باقی پیغمبروں کو بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی میرے گواہ ہیں آدم بھی میرا گواہ ہے نو بھی میرا گواہ ہے زکریہ بھی میرا گواہ ہے تمام انبیاء میرے گواہ ہیں اے اللہ محمد مصطفیٰ بھی تیرا گواہ باقی نبی بھی تیرے گواہ ان دونوں گواہیوں میں فرق کیا ہے آدم بھی تیری گواہی دے زکریہ بھی تیری گواہی دے اللہ نے فرمایا ایک طبقہ میری گواہی دیتا ہے میری نشانیاں دیکھ کر ایک آدمی میری گواہی دیتا ہے موقع پر آ کر توجہ کیجئے میں ذرا آگے چلنا چاہتا ہوں میں تفصیل کے ساتھ پیغمبر کی اس گواہی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا انا ارسلنا کا شاہدن اے پیغمبر تو گواہ ہے یعنی میری ملوکیت کا تو گواہ ہے خالقیت کا تو گواہ ہے راج کا تو گواہ ہے میرے تخلیق کا تو گواہ ہے میری کبریائی کا تو گواہ ہے میری عظمت کا تو گواہ ہے اے اللہ گواہ تو آدم بھی ہے گواہ تو موسا بھی ہے گواہ تو عیسیٰ بھی ہے گواہ تو ابراہیم بھی ہے اللہ نے فرمایا وہ گواہ موقع کے نہیں ہیں تو موقع کا گواہ ہے توجہ کیجئے آدم نے گواہی دی ہے میری گواہی دی ہے جنت سے نکل کر گواہی دی ہے نو نے گواہی دی طوفان کی موجوں میں اتر کر گواہی دی ابراہیم نے چھری کے نیچے گواہی دی ابراہیم نے آتش نمرود میں گواہی دی اسماعیل نے چھری کے نیچے گواہی دی موسا نے دریائے نیل کی موجوں میں اتر کر گواہی دی ایوب نے مشکل میں مبتلا ہو کر گواہی دی زکریہ نے آڑے کے نیچے چر کر گواہی دی یوسف نے کنویں کے اندر جا کر گواہی دی یعقوب نے چالیس سال رو کر گواہی دی عیسا نے جیل میں جا کر گواہی دی لیکن اے محمد تو نے عرش پہ آ کر گواہی دی اے پیغمبر انا ارسل کا شاہدن تو میرا گواہ ہے تو نے عرش پہ آ کر گواہی دی تو نے ارش پہ حضور نے ارش پہ آپ نے قدم رکھا یا نہیں رکھا آپ ارش پہ تشریف لے گئے یا نہیں لے گئے آپ نے عرش پر جا کر نہیں فرمایا اتحیات اللہ وہ صلاح و یہ نہیں فرمایا یہ کس چیز کی گواہی ہے یہ کس چیز کا اعلان ہے تو میرے محمد کو قرآن نے کہا انا اللہ کا شاہدن اے پیغمبر تو گواہ ہے یعنی تو موقع کا گواہ ہے باقی پیغمبر نشانیوں کے گواہ ہیں آسمان کو دیکھا پیغمبروں نے میری گواہی دے دی جبریل کو دیکھا میری گواہی دے دی تورات کو پڑھا میری گواہی دے دی انجیل کو پڑھا میری گواہی دے دی نشانیاں دیکھی میری گواہی دے دی موجزات دیکھے میری گواہی دے دی پہاڑوں کو دیکھا میری گواہی دے دی جنت سے نکلے میری گواہی دے دی طوفان میں اترے میری گواہی دے دی چھری کے نیچے آئے بچ گئے میری گواہی دے دی آگ میں گرے میں نے بچا لیا میری گواہی دے دی طوفان میں اترے دریا میں اترے جیل میں آئے آرے میں چرے میری گواہی دے دی لیکن اے پیغمبر تو ایسا گواہ ہے کہ جس گواہ نے سفر عرض کا کیا ہے جس گواہ کو میں آسمانوں پہ لے آیا ہوں جس گواہ کو میں عرش پہ لے آیا ہوں جس گواہ کو میں فرشتوں سے اوپر لے گیا ہوں جس گواہ کو میں جنت و دوزخ سے ورا لے گیا ہوں جس گواہ کے بارے میں میں نے قرآن میں کہہ دیا اوہا ارا اب ہی مارا جس کے لیے میں نے کہہ دیا نجمی ادا ہوا صاحب محمد محمد مستفیٰ فالو کی فالو کی میرے بھائیوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کا گواہ کس چیز کا گواہ باقی پیغمبر نشانیوں کے گواہ باقی پیغمبر موقع کا گواہ موقع کا گواہ سب سے بھاری ہوتا ہے ہوتا ہے یا نہیں موقع کے گواہ کی گواہی ختم ہو جائے مقدمہ خارج ہو جاتا ہے مقدمہ ختم ہو جاتا ہے تو رسول اللہ کو قرآن نے کہا ارس اللہ کا شاہدن اے پیغمبر تو گواہ ہے تو سب سے بڑا خدا کا گواہ کون ہے محمد رسول اللہ تو بڑا گواہ موقع کا گواہ ختم ہو جائے مقدمہ ختم استغاثہ ختم دعویٰ ختم دعویٰ کیا ہے خدا ایک ہے یہ دعویٰ محمد کی گواہی پہ کھڑا ہے یہ دعویٰ محمد کی گواہی پہ کھڑا ہے خود قرآن نے پیغمبر کو گواہ بنا کر پیش کیا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا گواہ ہے خدا ایک ہے خدا مشکل کشا ہے خدا حاجت روا ہے خدا بگڑی بنانے والا ہے خدا ہر چیز کا مالک ہے خدا ہر چیز کو جانتا ہے یہ دعویٰ ہے اس دعوے کا گواہ محمد مصطفیٰ ہے اس دعوے کی ساری عمارت محمد کی گواہی پہ کھڑی ہے اور اس محمد کو دیکھو کہ جس محمد مصطفیٰ نے گواہی خدا کی دینے کے لیے کبھی مکے کی گلیوں میں گواہی دی کبھی کبھی پیغمبر نے طائف کے بازاروں میں گواہی دی کبھی جبل ابھی کویت میں گواہی دی اور اس محمد مصطفیٰ نے جب خدا کی گواہی دی دعوی ہاتھ توڑوائے تب بھی گواہی دی مکے میں پھرے تب بھی گواہی دی مدینہ میں پہنچے تب بھی گواہی دی بدر میں آئے پھر بھی گواہی دی میں پہنچے پھر بھی گواہی دی اور خندک میں اترے پھر بھی گواہی دی تب تیریت پہ صحابہ کو لٹایا گیا پھر بھی گواہی دی اس محمد مصطفیٰ کے دان توڑے گئے پھر بھی گواہی دی تیرہ سال مکے میں رہے پھر بھی گواہی دی سب کچھ تکلیفیں برداشت کر کے پھر بھی گواہی دی لیکن ساری گواہیوں کے بعد خدا نے اس محمد امت کو موقع پر بلانے کے لیے جبریل کو نوکر بنا کر دروازے پہ بھیجا اور وہ جبریل جو جبریل انبیاء کے دروازے پہ آتا ہے وہ جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے وہ جبریل نوکر بن کے محمد کے دروازے پہ آتا ہے دربان بن کے پیغمبر کے دروازے پہ آتا ہے چوکیدار بن کے رسول اللہ کے دروازے پہ آتا ہے اور پیغمبر کو ارج پر لے جا کر موقع کا معائنہ کراتا ہے اور موقع کا معائنہ جب ہوتا ہے تو قرآن کی اس اس آیت کو سورج سے زیادہ روشن کر کے اللہ قرآن میں نازل کرتا ہے انس اللہ کا شاہدن اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے اس لیے کہ میری ملوکیت میری الوحیت میری قدوسیت میری کبریائی میری خالقیت میری عظمت میری بزرگی میری تخلیق میری بڑائی اے محمد یہ ساری عمارت تیری گواہی پہ کھڑی ہے تیری گواہی قیامت تک ہوگی میری خدائی بھی قیامت تک ہوگی خدا کی گواہی کس نے دی بلند محمد رسول اللہ خدا کا گواہ کون ہے محمد رسول اللہ خدا کا گواہ کون ہے محمد رسول اللہ وہ محمد رسول اللہ اتنا بڑا گواہ ہے جس عدالت کا گواہ جھوٹا ہو جس عدالت کا گواہ جھوٹا ہو مقدمہ ختم ہو جاتا ہے ایک آدمی کی گواہی ایک کلرک دے کہ میں جانتا ہوں یہ سچا ہے اس کا وزن اور ہوگا ایک آدمی کی گواہی ڈپٹی کمشنر دے کہ میں جانتا ہوں یہ سچا ہے اور مضبوط ہوگا ایک آدمی کی گواہی وزیر اعلی پنجاب دے ایک آدمی کی گواہی صدر اسحاق دے مقدمہ کتنا مضبوط ہو جائے گا بہت ہی مضبوط مضبوط ہوگا یا نہیں ہوگا ایک آدمی کی گواہی میں دوں تو دے ایک آدمی کی گواہی ایک عام آدمی دے اور ایک آدمی کی گواہی پیرانے پیر دے ایک آدمی کی گواہی صحابہ دے ایک کی گواہی اولیاء اللہ دے لیکن اللہ نے اپنی گواہ اپنی گواہی کے لیے مجھے اور تجھے اور دنیا کے کسی صدر کو نہیں چنا اپنی گواہی کے لیے اس محمد کو چنا کہ جس محمد کے حسن کا ذکر بھی پھر قرآن میں کر دیا جس کی زلفوں کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا گواہ بڑا ہوگا گواہ بڑا ہوگا دعوے کا ثبوت سورج سے زیادہ روشن ہو جائے گا گواہ چھوٹا ہوگا دعوے کا ثبوت عمل میں نہیں آ سکے گا تو اس محمد کو جب خدا گواہ بناتا ہے تو گواہ بنانے سے پہلے اس کے حسن کو سنوارتا ہے اس کی زلفوں کو سنوارتا ہے اس کے اس کی آنکھوں کو سنوارتا ہے توجہ کیجئے میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو توجہ توجہ خدا نے اس محمد مصطفیٰ کو اپنا گواہ بنانا تھا تو پیغمبر کے جب زلف کا ذکر آیا تو قرآن میں ولیل کہہ دیا اس پیغمبر کے چہرے کا ذکر آیا قرآن میں وضحا کہہ دیا اس پیغمبر کے سینے کا ذکر آیا قرآن میں علم نشر حلا کا صدر کہہ دیا اس پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آیا قرآن میں عظمت کو تسلیم کرانے کے لیے خدا نے اس پیغمبر کے حسن کا ذکر بھی قرآن میں کیا توجہ کیجیے اس کے چہرے کا ذکر آیا قرآن نے وضحا کہا اس کی زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے ولیل کہا اس کی آنکھوں کا ذکر آیا قرآن نے مازاغ البسر ماضا تغا کہا اور اس کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے علم نشرہ کا صدر کہا اس کے ہونٹوں کا ذکر آیا قرآن نے لات حرک بھی لسان کا لتاجل بھی کہا اس کے کردار کا ذکر آیا قرآن نے لقت کان لکم فی رسول اللہ عصوت الحسنہ کہا اور اس کے شہر کا ذکر آیا قرآن نے لاسم بحاظ اس کے قرآن کا ذکر آیا تو اللہ نے انا اند اللہ فی لیلت القدر کہا اور اس پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آیا قرآن نے انک لالا خلق نظیم کہا اس کے کردار کا ذکر آیا قرآن نے لقت کان لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنہ کہا اور اس کی عظمت کا ذکر آیا قرآن نے ومار صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین کہا ومار صلی اللہ کے اللہ کافت للناس کہا اور اس کی عظمت کا ذکر آیا انا صلی اللہ کا شاہدن کہا مبشرن کہا نظیرن کہا دائجن اللہ کہا بھی ہی و سراجم منیرا کہا یہ نبی کی شان ہے کہو یہ نبی کی یہ شان کیوں ہے اس لیے کہ مصطفیٰ خدا کا گواہ ہے اس لیے کہ مصطفیٰ خدا کا تو خدا نے دنیا کو بتایا کہ مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو میرے گواہ کے پاس جاؤ مجھے پانا چاہتے ہو میرے گواہ کے پاس جاؤ مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو میرے گواہ کے پاس جاؤ میں خالق ہوں راستہ گواہ بتائے گا میں مالک ہوں راستہ گواہ بتائے گا میری کتاب کون سی ہے گواہ بتائے گا میری کبریائی کیسی ہے گواہ بتائے گا میری کتاب کون سی ہے گواہ بتائے گا میرا حکم کیا ہے گواہ بتائے گا تو خدا نے اپنی الوحیت کا گواہ محمد مصطفیٰ کو پیش کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ مجھے تلاش کرنا ہے تو اس گواہ کو تلاش کرو لیکن وہ گواہ محمد مصطفیٰ ہے جب اس محمد مصطفیٰ نے اپنی مصطفائی کو اپنی نبوت کو اپنی رسالت کو اپنی بزرگی کو اپنی اپنی رسالت کی عظمت کو اپنی عصمت کو پوری دنیا کے سامنے رکھا تو اس محمد نے بھی ایک گواہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور جو گواہ اس محمد نے پیش کیا جس طرح خدا کا گواہ بے مثال تھا اسی طرح اس محمد کا گواہ بھی بے مثال تھا خدا کے گواہ کے بغیر خدا نہیں مل سکتا تو مصطفیٰ کے گواہ کے بغیر بھی مصطفیٰ نہیں مل سکتا خدا کی الوحیت چاہتے ہو تو محمد کو تلاش کرو محمد کی نبوت دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کے گواہ صدیق کو تلاش کرو سفا کا ہم سفر کا ہم سفر سطح کے دل سدی چیک پر سطح دل سدی پر سطا کا دل سدی چیک پر میرے بھائیوں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد مصطفیٰ موقع کے گواہ باقی پیغمبر نشانیوں کے گواہ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں تشہد پڑھتے ہیں تشہد میں کہتے ہیں اشاد محمد ان و رسول کیا کہتے ہیں ہم میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں میں نے گواہی دی میں گواہی دیتا ہوں حالانکہ میں نے محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا پھر بھی گواہی دے رہا ہوں کیسے دے رہا ہوں دیکھنے کے بغیر گواہی کیسے ہوتی ہے میں تو گواہی دے رہا ہوں کیوں دیتا ہوں اس لیے کہ میں نے محمد کی نشانیاں دیکھی ہیں میں محمد کی نشانیوں کا گواہ ہوں باقی پیغمبر خدا کی نشانیاں دیکھ کر خدا کی گواہی دیتے ہیں تو اسی طرح باقی تمام دنیا امت محمد یا محمد کی نشانیاں دیکھ کر محمد کی گواہی دے رہی ہے تو ایک موقع کا گواہ ہے ایک نشانیوں کا گواہ ہے صدیق موقع کا گواہ ہے پوری امت نشانیوں کی گواہ ہے محمد مصطفیٰ خدا کے موقع کے گواہ ہیں باقی تمام پیغمبر خدا کی نشانیوں کے گواہ ہیں تو صدیق اور صحابہ پیغمبر کے موقع کے گواہ ہیں یہ بھی صدیق نے بتایا کہ پیغمبر کب آئے تھے یہ بھی صدیق نے بتایا کہ نبی پہاڑ پر کیسے چڑھے تھے یہ بھی صدیق نے بتایا کہ محمد کی داڑھی میں بال سفید کتنے تھے یہ بھی صدیق نے بتایا کہ پیغمبر کے دندان شہید کیسے ہوئے تھے یہ بھی صدیق نے بتایا کہ شادیاں نبی نے کتنی کی یہ بھی صدیق نے بتایا کہ محمد پہ پتھر کتنے لگے یہ بھی صدیق نے بتایا کہ پیغمبر نے جنگ دشمن سے کتنی لڑی یہ بھی صدیق نے بتایا نبی کی عمر کتنی تھی یہ بھی صدیق نے بتایا پیغمبر غمی میں کیسے تھے خوشی میں کیسے تھے یہ صدیق نے بتایا اور جب صدیق یہ سب کچھ بتا چکا <coughs> صدیق ایسا گواہ ہے کہ جس کی گواہی کا ذکر قرآن میں ہے قرآن نے کہا محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں گواہ کون سا ہے یہ تو دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں گواہ یہ ہے ولدین ماہو گواہ وہ ہے جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہے صبح بھی ساتھ ہے شام بھی ساتھ ہے دوپہر بھی ساتھ ہے محمد کو رسول بنتا جس نے دیکھا قرآن اترتا جس نے دیکھا سجدہ میں جاتا جس نے دیکھا ارش سے آتا جس نے دیکھا محمد مصطفیٰ کو مکہ میں دیکھا مدینہ میں دیکھا بدار میں دیکھا جنگوں میں دیکھا دشمنوں کے حلقے میں دیکھا دوستوں کے حلقے میں دیکھا وہ وہ کون ہے قرآن کہتے ماہو وہ وہ ہے جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہے وہ ہر وقت نبی کے ساتھ کون ہے توجہ کیجیے ہر وقت تو اور بھی صحابہ ہیں تو اللہ نے فرمایا ہر وقت سب سے زیادہ وہ ہے کہ جس نے ترتالیس سال محمد کا چہرہ دیکھا جس نے ایمان کی حالت سے پہلے بھی نبی کا چہرہ دیکھا ایمان کے بعد بھی نبی کا چہرہ دیکھا اور وفات کے بعد بھی جو نبی کے ساتھ رات سویا ہوا ہے اور توجہ کر جب صدیق نے محمد کی نبوت کی گواہی اتنی دے دی پہاڑوں پہ گواہی دی گلیوں میں گواہی دی بازاروں میں گواہی دی میں رات سے نبی آئے تب بھی گواہی دی میں رات پہ گئے تب بھی گواہی دی اور پیغمبر کی گواہی دشمن کے سامنے دی ضروری ہے تو اب دیکھیے صدیق کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیغمبر کے ساتھ ملانے کا انتظام کیسے کیا ہے توجہ کر اس میں تو صدیق کا اپنا کوئی اختیار نہ تھا اس میں تو پیغمبر کا یا صدیق کا کوئی دخل عمل بھی نہ تھا کہ نبی کی عمر تریسٹھ سال ہے خدا نے صدیق کو بھی عمر دی تریسٹھ سال نبی کی وفات سوار کے دن صدیق کی وفات بھی سوار کے دن پیغمبر کی وفات مدینے میں صدیق کی وفات بھی مدینے میں پیغمبر کی وفات کے وقت سرحان عائشہ بیٹھی ہے صدیق کی وفات کے وقت بھی سرحان عائشہ بیٹھی ہے نبی نے وفات کے وقت مسواک مانگی صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی حضور نے بھی مسواک عائشہ سے چبوائی صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا اور توجہ کر حضور علیہ السلام کے نواسے حضور کے نواسے شہید ہوئے صدیق کے نواسے بھی شہید ہوئے حضور کے نواسے حسین کو شہید کیا گیا صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا صدیق کے نواسے کا سر کاٹا گیا حضور نے ستائی جنگیں لڑی صدیق نے بھی ستائی جنگیں لڑی اور تو اور حضور علیہ السلام کے دو داماد اشرم بشرا میں صدیق کے بھی دو داماد اشرم بشرا میں حضور کو وفات سے دو دن پہلے دو سال پہلے زہر دیا گیا صدیق کو بھی دو سال پہلے زہر دیا گیا حضور کو زہر یہودیوں نے دیا صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک تھا جو حضور کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا حضور کو خدا نے بچا لیا جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا صدیق کو خدا نے بچا لیا پتا چلا گواہی کا گواہ ایسا ہے کہو گواہ گواہ کہ جو اس کے بس میں تھا اس کی بھی گواہی دی جو بس میں نہیں تھا خدا نے وہ بھی گواہی دلوائی بس میں کیا تھا عمر بس میں نہیں تھی خدا نے عمر بس میں کر دی اللہ کہ جتنی عمر نبی کی اتنی صدیق کی توجہ ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے حضور کی وفات مدینے میں صدیق کی وفات مدینے میں حضور کو وفات سے پندرہ دن پہلے بخار آیا صدیق کو بھی پندرہ دن پہلے بخار آیا حضور کے بھی پہلے سر میں درد ہوا صدیق کے بھی پہلے سر میں درد ہوا حضور علیہ السلام نے وفات سے چار دن پہلے مسلح چھوڑ دیا صدیق نے بھی چار دن پہلے مسلح چھوڑ دیا حضور نے مسلح اس کو دیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا یعنی صدیق اکبر اور صدیق نے بھی مسلح اس کو دیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا یعنی فاروق اعظم توجہ کیجیے حضور علیہ السلام کی پہلی جنگ پہلی جنگ جنگ بدر ہے پہلی جنگ تو جنگ بدر میں چودہ صحابی شہید ہوئے کتنے صحابی اور صدیق اکبر کی خلافت کے زمانے کی پہلی جنگ جنگ زلکریا ہے اس میں بھی چودہ صحابی شہید ہوئے اس میں بھی چودہ صحابی اس میں کسی کا کیا اختیار ہے اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ صدیق محمد کا گواہ ہے صدیق محمد کا اور موقع کا گواہ ہے ہر گھڑی کا گواہ ہے ہر گلی کا گواہ ہے ہر سانس کا گواہ ہے ہر موقع ہر بات کا گواہ ہے ہر واقعے کا گواہ ہے اور صدیق اکبر کی وفات بھی مدینے میں حضور کی وفات بھی مدینے میں جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی اور جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی اور قیامت کے دن جس حجرے سے نبی اٹھیں گے اسی حجرے سے صدیق اٹھیں گے جس طرف نبی جائیں گے اسی طرف صدیق جائیں گے صدیق مقام محمود پہ جائیں گے اور نبی مقام محمود پہ جائیں گے صدیق بھی مقام محمود پہ جائیں گے صدیق حوض کوثر پہ جائیں گے اور نبی بھی حوض کوثر پہ جائیں گے یہ نبی حوض کوثر پہ صدیق حوض کوثر پہ مقام محمود پہ صدیق مقام محمود پہ کیوں اٹھارہ سال کی عمر سے دوستی لگی اور پر جا کر بھی ختم نہیں ہوئی اور خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے محمد رسول اللہ ولدین ماہو اور دوسری طرف بتایا کا شاہدن اس آیت میں خدا نے محمد کو اپنا گواہ بنایا اور دوسری آیت میں صدیق کو مصطفیٰ کا گواہ بنایا خدا کو تلاش کرنا ہے محمد کے دروازے پہ جاؤ اور محمد کو تلاش کرنا ہے تو صدیق کے دروازے پہ جاؤ صدیق اکبر صدیق اکبر فاروق فاروق مورخ اسلام چاول امر فاروقی مورخ اسلام جاؤل امر فاروق کی اللہ کا ایک اور احسان اللہ کا ایک اور احسان اللہ کا ایک اور احسان گواہ خدا کا بھی بے مثال ہے گواہ خدا کا بھی اور گواہ مصطفیٰ کا بھی بے مثال ہے گواہ خدا کا بھی اور مصطفیٰ کا بھی اب دیکھو خدا کے گواہ کے کو برا کہو گے تو خدائی ختم مصطفیٰ کے گواہ کو برا کہو گے تو نبوت ختم خدا کے گواہ کو برا کہا جا سکتا ہے خدا کے گواہ کو کوئی شخص برا کہے اس کے لیے پاکستان کی حکومت نے سزا مقرر کیا سزائے موت کہ رسول اللہ کے گستاخ کے لیے یہ خدا کے گواہ ہے لیکن جو مصطفیٰ کا گواہ ہے اس کے لیے سزا مقرر کیا تین سال یہ بات بڑی قابل غور ہے جو خدا کا گواہ ہے اس کے لیے اس کی گستاخی پر سزا سزائے موت ہے جو مصطفیٰ کا گواہ ہے صدیق اکبر اس کی گستاخی پر سزا تین سال اور قائد اعظم کے لیے سزا چودہ سال اور جس شخص کی گواہی پہ محمد کی نبوت کا محل کھڑا ہے جس شخص کی گواہی پہ محمد کی نبوت کا محل کھڑا ہے اور اس کے لیے اس کو کوئی کافر کہے تو سزا تین سال اور علاقہ کوٹ ادو کے لوگوں اس سے بڑا ظلم پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا خمینی نے اپنی کتابوں میں ابو بکر صدیق کو قرآن کا دشمن کہا ہے میرے بھائیوں اگر قرآن کا مخالف صدیق کو کہا جائے تو نبوت کے محل کا کوئی گواہ ہے صدیق قرآن کا مخالف ہو تو نبوت کا محل کہا جائے گا اور یہ گواہ تو قرآن نے کہا محمد رسول اللہ ولزین ماہو علماء سے ترجمہ پوچھو ولزین فرد اکمل صدیق اکبر ہے ولزین ماہو کا مصداق صدیق فرد اکمل ہے جو مراد ہے ولزین ماہو کا میرے بھائیوں سپاہی صحابہ نے صحابہ کے لیے اسلام آباد میں انٹرنیشنل کانفرنس کی اور اس کانفرنس پر ایران کا ریڈیو چیخ اٹھا ہمیں وزیر داخلہ نے دو دن پہلے کہا کہ ہم آپ کو کانفرنس کی کیسے اجازت دیں ایران کی حکومت احتجاج کر رہی ہے مجھے کہا وزیر داخلہ نے کہ وزیر ایران کے وزیر اعظم اور وزارت خارجہ سے ہمیں خط آیا ہے احتجاج کیا ہے کہ سپاہی صحابہ اسلام آباد میں جو کانفرنس کر رہی ہے وہ ایران کے خلاف کانفرنس کر رہی ہے اور خمینی کی برسی کے موقع پر خمینی کے خلاف کانفرنس کر رہی یہ کانفرنس بند کی جائے میں نے کہا وزیر داخلہ یہ کانفرنس بند کرو گے تو پورے ملک میں اسی دن ہزاروں کانفرنسیں ہوں گی تو آخری دن حکومت نے گٹنے ٹیک دیے اس کانفرنس کے لیے حکومت ہی نے گٹنے نہیں ٹیکے ایران کی پوری حکومت کی ایڈیاں گھس گئی اور ایران کی پوری حکومت زمین کے بل گر پڑی اور میں نے اسلام آباد کے جلسے میں کہا کہ ہم اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہیں سیکٹی ایٹ کے لیے تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا میرے بھائیوں وہ وقت بڑا قریب ہے کہ جب پاکستان کی حکومت ایران سے نہیں سپاہی صحابہ سے پوچھ کر فیصلے کریں گے وہ وقت قریب ہے کہو وہ وقت وہ وقت دیکھا نہیں یہ میرے ہاتھ میں یہ خمینی کی کتاب ہے خمینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے مجھے اس بات کا درس دینے والوں کہ شیعہ کے بارے میں تم تلخ لہجہ اختیار کرتے ہو میں تو صرف یہ کہتا ہوں شیعہ کافر ہے ٹھیک ہے تو یہ تلخ لہجہ ہے میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے کہا شیعہ کافر ہے ٹھیک ہے لیکن خمینی نے ابو بکر کا نام لے کر اسے کافر کہا ایک آدمی مسجد میں مولوی صاحب یہ کہے کہ ہماری مسجد کے بعد آدمی جوتیاں چوری کرتے ہیں کوئی مولوی مسجد میں خطبہ یہ کہ کہ ہماری مسجد کے کچھ آدمی جوتے چوری کرتے اس پر لوگ افسوس ضرور کریں گے لیکن کسی کو دکھ نہیں ہوگا اس لیے کہ کسی کا نام نہیں لیا کسی کا نام نہیں لیا لیکن اگر کوئی کہے مولوی صاحب کہ ہماری مسجد کا نمبردار جوتے چوراتا ہوا پکڑا گیا تو نمبردار اس کو برداشت کر لے گا وہ یہ کہے گا کہ تم نے نام کیوں لیا نمبردار کی بے عزتی ہو جائے نام لے کر تو اسے دکھ ہے کہ میرا نام لیا گیا تیرا نام بڑا ہے کہ صدیق کا بڑا ہے ایک آدمی مسجد میں کسی کا نام لے کر تنقید کرے وہ اس سے برداشت نہیں ہوتی وہ اس سے برداشت نہیں ہوتی لیکن اس کتاب میں خمینی نے ایک سو پندرہ صفحے پر ابو بکر کا نام لے کر ابو بکر صدیق کو قرآن کا دشمن لکھا ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مخالفت ہے ابو بکر بانس سے قرآن یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے ایک سو چودہ اور پندرہ صفحے پر خمینی نے ابو بکر کا نام لے کر ابو بکر کو قرآن کا دشمن کہا نام لے کر نام لے کر اور اسی کتاب کے ایک سو انیس صفحے پہ خمینی نے فاروق اعظم کا نام لے کر انہیں کافر کہا ہے نام لے کر تم مجھے کہتے ہو کہ تم یہ نعرہ لگاؤ کہ قرآن کا دشمن کافر بھئی کون دشمن ہے یہ تو تحقیق بعد میں ہوگی لیکن اس کتاب میں خمینی نے یہ نہیں کہا کہ جس آدمی نے کاغذ قلم نبی کو نہیں دیا وہ کافر یہ نہیں کہا بلکہ نام لے کر کہا کہ عمر کافر ہے یعنی جو تیرا دشمن ہے تیرے پیغمبر کے صحابہ کا دشمن ہے وہ اپنے غلط مذہب میں اتنا پختہ ہے کہ وہ نام لے کر فاروق اعظم کو کافر کہتا ہے اور میں خمینی کا نام لے کر کافر کہوں تو یہ بات تجھے تلخ محسوس ہوتی ہے اور خمینی کا نام لینا تلخ ہے اور ابو بکر کا نام لے کر اور عمر کا نام لے کر کافر کہنا یہ نرم ہے میں اسے بے غیرتی کہوں گا میں اسے بے حیائی کہوں گا کہ میں کناروں اور اشاروں میں بات کروں اور میرا دشمن صدیق کا نام لے کر صدیق کو کافر کہے میرے دشمن نے صدیق کا نام لیا عمر کا نام لیا اس سے دشمنی کی میرا فرض ہے میں بھی اس کا نام لوں اس کے نام پر لولت بھیجوں اس کا نام لے کر اسے چوکوں میں چوراہوں میں بازاروں میں کافر کہوں اس لیے کہ میں بے غیرت نہیں ہوں بے حیا نہیں ہوں حکمرانوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ لگاتے ہو اس سے بد امنی پیدا ہوتی تو تمہیں پتا ہے کہ ابو بکر کو کافر کہنے سے امن پیدا ہوتا ہے عمر کو کافر کہنے سے امن پیدا ہوتا ہے اگر پاکستان کی حکومت مجھے اجازت دے کہ میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر آ کر خمینی کی یہ کتاب پوری دنیا کے لوگوں کو دکھاؤں اور اس کتاب میں جو خمینی کا کفر چھپا ہوا ہے وہ کفر کھول کر دنیا کے سامنے رکھوں اگر پاکستان کی حکومت مجھے یہ اجازت دے کہ ٹیلی ویژن پر میں خمینی کی یہ کتاب اور خمینی کی وہ کتاب الحکومت الاسلامیہ جس میں خمینی نے لکھا کہ رسول اللہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے تھے اور یہ کتاب تحریر الوسیلہ کہ کس محمد کی بات کرتے ہو جو محمد اپنی پوری زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا وہ کتاب اور خمینی کی وہ کتاب جس کا نام صحیفہ انقلاب ہے وسیعت نامہ ہے خمینی کا اس میں لکھا کہ میری ایرانی قوم رسول اللہ کے صحابہ سے کروڑ درجہ بہتر ہے وہ خمینی کی کتابیں ساری کتابیں میں پاکستان کے ریڈیو پر ٹیلی ویژن پر آ کر امت کو دکھاؤں اور اس کفر سے اپنی قوم کو خبردار کروں اگر حکومت ٹیلی ویژن پر مجھے خمینی کا یہ کفر بیان کرنے دے تو ہم چوکوں اور گلیوں میں کافر کافر کا نعرہ چھوڑ دیں گے میری بات پر غور کریں میری بات پر ٹھیک ہے اگر ٹیلی ویژن پر حکومت مجھے یہ کفر کے کفر سے امت کو خبردار کرنے دے تو ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے یہ نعرہ ہم کیوں لگاتے ہیں توجہ یہ نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ایک طرف ایران کی حکومت ہے ایران کی حکومت ایران کے ریڈیو میں کہتی ہے ابو بکر کافر ٹیلی ویژن میں کہتی ہے ابو بکر کافر میرے پاس نہ ریڈیو ہے نہ ٹیلی ویژن ہے نہ اخبارات ہے میرے پاس جب کوئی ذریعہ ابلاغ نہیں ہے تو پھر میرا فرض ہے کہ میں امت کو اس کفر سے آگاہ کروں اور وہ آگاہ کیسے ہوگا کہ میں چوکوں میں شیعہ کو کافر کہوں میں بازاروں میں کہوں میں گلیوں میں کہوں میں چوراہوں میں کہوں میں پارکوں میں کہوں حکومت رکاوٹ بنے اس سے ٹھوکر مار کر کافر کہوں حکومت رکاوٹ بنے اس سے ٹکرا کر کافر کہوں مولوی رکاوٹ بنے اس سے لڑ کر شیعہ کو کافر کہوں پیڑ رکاوٹ بنے اس سے لڑ کر کافر کہوں لیکن اگر پاکستان کی حکومت میرے موقف کو ٹیلی ویژن پر بیان کرنے دے میں یہ نعرہ طے کر دوں گا اس لیے کہ مقصد میرا صرف نعرے بازی نہیں ہے مقصد میرا اس امت کو خبردار کرنا ہے اس امت کے ایمان کو بچانا ہے مجھے خبردار کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے بولو تو صحیح ایک آدمی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے چوک میں چھ سات لڑکے رات کو مثال کے طور پر آپ کے یہاں قریب کوٹدو میں یا سناوا میں چوک میں چھ سات لڑکے رات کو اونچی اونچی گفتگو کریں تو صبح کو محلے کے لوگ کہیں گے اس انہوں نے ہمیں سونے نہیں دیا انہوں نے ہمیں سونے انہوں نے ہمیں سونے کیوں شور بچاتے تھے وہ تھانے میں اطلاع کریں گے کہ فلاں لڑکوں نے رات کو ہمیں سونے لیکن جو چوکی دار ہے وہ چوکیدار ساری رات کہتا ہے جاگو اس چوکیدار کے بارے میں کبھی شکایت کسی نے نہیں کی کہ اس نے ہمیں سونے نہیں دیا بلکہ اگر چوکی دار رات کو یہ آواز نہ لگائے تو صبح کو لوگ کہتے چوکی دار کہاں گیا تھا تو نے ہمیں خبردار کیوں نہیں کیا ہائے میرے کوٹ ادو کے علاقے کے لوگوں سپاہی صحابہ چوکی داروں کی طرح گلیوں میں آوازیں لگا رہی ہے اور چوکی داروں کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تم رات کیوں بولتے رہے ہو اس لیے کہ چوکیدار کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ چوکوں میں کہے جاگو جاگو جاگو جو کچھ میں نے شیعہ کا یہ کفر خمینی کی کتاب سے پیش کیا آپ کو اس بات سے اتفاق ہے کہ خمینی کافر ہے اس پر اتفاق ہے اتفاق ہے جو ابو بکر کا نام لے کر انہیں کافر کہتا ہے فاروق اعظم کا نام لے کر اسے کافر کہتا ہے وہ مسلمان ہے اسے آپ مسلمان سمجھیں گے سپاہی صحابہ خمینی کے کفر پر پوری دنیا کے ترتالیس اسلامی ملکوں کے علماء سے ایک فتویٰ حاصل کر رہی ہے اور جب وہ فتویٰ اللہ کی توفیق سے ہمیں مل جائے گا تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے پاکستان کی حکومت کس طرح شیعہ کو مسلمان تصور کرتی ہے اور اس فتوے کے لیے چاہے پوری دنیا کا مجھے دورہ کرنا پڑے میں پوری دنیا کے ہر اسلامی ملک کا انشاءاللہ دورہ کر کے ایک فتوا تیار کر کے ہر مفتی سے اس پر دستخط لوں گا اور امت کو بتاؤں گا کہ کافر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا مجھے بتانا چاہیے یا نہیں چاہیے میرے بھائی یہ میرے ہاتھ ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ آپ دیکھ رہے ہیں شیخ سکیفہ کا مانا حویلی والا بوڑھا صدیق کے اکبر پر صنعت کیا ہے نیچے ابو بکر کا نام لکھا ہے حضرت ابو بکر اور اس کے نیچے کتے کا کارٹون بنایا گیا ہے جس صدیق کو جس صدیق کو تیرے قرآن نے پیغمبر کا سب سے بڑا گواہ بنایا ہائے اسے کتے کے ساتھ تشریح دی جائے چودھریوں نوابوں داروں کسانوں محنت کشوں تمہارے باپ کا نام لکھ کر کوئی کتے کا کارٹون بنائے برداشت کر کے دکھاؤ تیری ماں کا نام لکھ کر کوئی کتیا کا کارٹون بنائے برداشت کر کے دکھا ہائے چودہ سو سال کے بعد محمد کا خلیفہ پیغمبر کا سب سے بڑا گواہ صدیق اس ملک میں لوارس ہو گیا کہ اس کا کا نام لکھ کر نیچے کتوں فوٹو لکھا گیا کتوں کا نام لکھا گیا تیری غیرت نہیں جاگی تیرے مدرسے کو کچھ نہیں ہوا تیری زمین کو کچھ نہیں ہوا تیرے کاروبار میں کوئی فرق نہیں پڑا ہائے قیامت کے دن صدیق نے اللہ کی عدالت میں اگر تیرا گربان پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول میں نے تو بیٹی تیرے قدموں پہ لٹائی تھی اے اللہ کے رسول میں نے تو دولت کی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی میں ترتالیس سال تیرے دین کا چوکی دار اور نوکر بن کر تیرے دروازے پہ پڑا رہا لیکن پاکستان کا ایک ایسا دور بھی آیا کہ میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے مولوی سوئے رہے پیر سوئے رہے چودھری سوئے رہے دیندار سوئے رہے ہائے ذمہ دار سوئے رہے ہائے کلمہ تیرے پڑھنے والوں نے میرا دفاع نہیں کیا میرے لیے آواز نہیں اٹھائی میرے لیے بازاروں میں نہیں آئے بتاؤ ذمہ داروں قیامت کے دن اگر صدیق نے تیرا گریبان پکڑا کیا جواب دے گا اس کے لیے تیار ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب علی اکبر شاہ کتاب کا مصنف ہے کراچی سے کتاب چھپی ہے اور ابھی تازہ چھپی ہے اس کتاب میں صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی ہیں میں ان کو بیان نہیں کر سکتا یہ ایک اور کتاب ہے اس کتاب کا نام سام مسموم فی نکاح عقد ام کلسوم اس کتاب کے مصنف کا نام ملول غلام حسین نجفی ہے اس ملول نے اس کتاب میں لکھا کہ عثمان غنی کے گھر میں جو رسول اللہ کی بیٹی رقیہ تھی جب وہ فوت ہو گئی تو پیغمبر کی بیٹی رقیہ کے ساتھ مردہ حالت میں عثمان غنی نے ہم بستری کی زمینداروں مولویوں چودھریوں مجھے کہتے ہو لے جا نرم رکھ یہ لفظ تیری بیٹی کے بارے میں کوئی نہیں کہتا تیری ماں کے بارے میں کوئی نہیں کہتا یہ رسول اللہ کی بیٹی اور پیغمبر کی بیٹی رسول اللہ کا حرم اور عثمان غنی کے گھر میں ہے اس کے لیے یہ کفر اس ملک میں چھپے میں چپ کر جاؤں میں اس کے لیے نہ چیخوں اس کے لیے نہ پکاروں اس کے لیے ایک ایک دروازے پہ نہ جاؤں ہے اسی کفر کو للکارتا ہوا میرا قائد شہید ہو گیا ہے یہ حق نواز قبر میں اترا ہے اور اسار القاسمی قبر میں اترا ہے آج اسی جگہ پہ میں کھڑا ہو کر اس فرض کو پورا کرنا چاہتا ہوں میں قبر میں اتر سکتا ہوں مجھے یقین ہے چڑھتے سورج کی طرح کہ میرے بچوں نے بھی یتیم ہونا ہے میری بیوی نے بھی بیوہ ہونا ہے لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں رائی کے دانے کے برابر کبھی خوف دل میں نہیں آیا ہے میں بھی موت آ سکتی ہے ایکسیڈینٹوں میں بھی مر سکتا ہوں اور صدیق کے کھاتے لگ جاؤں گا تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہوگی میرے بھائیو اس کفر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے یا نہیں چاہیے اس کفر کے خلاف گھر میں چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے اس یہ کفر کتابوں میں چھپے یہ کفر ٹیلی ویژن میں آئے یہ کفر ایران کے ریڈیو میں آئے یہ کفر کئی زبانوں میں چھپے اور پیغمبر کا یہ ارشاد بھی ہو ادا زہرت الفتنء اول وسبت اصحابی میرے صحابہ کو جب لوگ گالیاں دینے لگے فل یوز عالم علم عالم کو چاہیے میدان میں اتر آئے اور اپنا علم ظاہر کرے نبی کے اس فرمان پہ عمل کرنا چاہیے کیا نہیں چاہیے میدان میں اترنا چاہیے کہ نہیں چاہیے میرے بھائیوں میری لڑائی کرسی کی ہو میرا ساتھ چھوڑ دو میری لڑائی جداد کی ہو میرا ساتھ چھوڑ دو میری لڑائی چندے کی ہو مجھے چندہ بند کر دو میری لڑائی دنیا کی چدراہٹ کی ہو مجھے مجھے میری چدراہٹ تسلیم نہ کرو ہائے میری چدراہٹ نہ مانو میں چندہ نہیں مانگتا میں دولت نہیں مانگتا میں دنیا کی کرسی نہیں مانگتا میں بڑائی نہیں مانگتا اور عائشہ کے دوپٹے کے لیے تو میرا ساتھ دو اور کی عزت قدم قدم بڑھاؤ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے ہر بستی میں سپاہی صحابہ بناؤ گے ہر شہر میں بناؤ گے ہر علاقے میں پرچم لہراؤ گے اگر یہ جنگ ہماری کرسی کے لیے ہوتی تو اشار القاسمی کی شہادت کے بعد ہم یہ جنگ چھوڑ دیتے حق نواز کے شہید ہونے کے بعد یہ جنگ چھوڑ دیتے یہ جنگ تو ابو بکر کی عزت کے لیے ہے یہ جنگ تو صحابہ کی ناموس کے لیے ہے آپ ہمارا ساتھ دو گے میں آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں ذمہ دار ہو چودھری ہو ذمہ دار ہو اس بات پر تو لڑتے ہو کھاد مہنگی ہو گئی اس بات پر تو لڑتے ہو گندم سستی ہو گئی اس بات پر تو لڑتے ہو کہ پانی ہمیں نہیں ملا اس بات پر تو لڑتے ہو کہ نالے کا پانی ختم ہو گیا کالج کے لڑکوں اس بات پہ لڑتے ہو کہ بسیں نہیں ملتی سکول کے لڑکوں کرائے کے لیے بسوں والوں سے لڑتے ہو اور سپاہی صحابہ کہتی ہے کہ بسوں کے لیے نہ لڑو کھاد کے لیے نہ لڑو پیسے کے لیے نہ لڑو آؤ عائشہ کی عزت کے لیے لڑو ابو بکر کی ناموس اس کے لیے لڑو ہمارا ساتھ دو دو گے جو ہمارا ساتھ دیں گے ہاتھ کھڑا کریں آخر دعوانا الحمد للہ